سیدنا ابو عیاش زرقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عثفان کے مقام پر تھے وہ ہمارے مد مقابل آ گئے ان کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے وہ لوگ ہمارے اور قبلے کے درمیان تھے رسول اللہ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی وہ لوگ آپس میں کہنے لگے یہ مسلمان نماز میں مشغول تھے کاش کہ ہم ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا لیتے پھر انہوں نے کہا ابھی کچھ دیر بعد ان کی ایک اور نماز کا وقت ہونے والا ہے وہ ان کو اپنی جانوں اور اولادوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اسی وقت ظہر اور اثر کے درمیان جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے جب تو ان میں ہو بس ان کے لیے نماز قائم کرے جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صحابہ کرام اسلحہ لے کر کھڑے ہوں ہم نے آپ کے پیچھے دو صفیں بنا لی جب آپ نے رکو کیا تو ہم سب نے رکو کیا اور جب آپ رکو سے اٹھے تو ہم بھی اٹھ گئے جب آپ نے سجدہ کیا تو صرف آپ کے پیچھے والی پہلی صف والوں نے سجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے ہو کر پہرا دیتے رہے جب وہ لوگ سجدے کر کے کھڑے ہوئے تو دوسری صف والوں نے بیٹھ کر اپنی اپنی جگہ سجدہ کیا پھر دوسری رکعت کے شروع میں اگلی صف والے پیچھے اور پیچھے صف والے آگے آ گئے اس طرح سب نمازیوں نے آپ کے ساتھ رکو کیا اور رکو سے سر اٹھایا پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو پہلی صف والوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے ہو کر پہرا دیتے رہے جب آپ اور پہلی صف والے لوگ سجدہ کر کے بیٹھ گئے تو دوسری صف والوں نے بیٹھ کر سجدہ کر لیا اور سب تشہد میں بیٹھ گئے پھر سب نے مل کر سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں دو دفعہ نماز پڑھائی ایک دفعہ اسفان میں اور دوسری دفعہ بنو سلیم کے علاقے میں حدیث نمبر انتیس سو اڑتالیس مسند احمد